سبق نمبر ایک سو تہتر آیت نمبر تیئیس سے پچاس تک lesson number hundred and seventy three آیت ٹوینٹی تھری ٹو ففٹی ترجمہ اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوحن نوح علیہ السلام کو علاقوں میں ہی اپنی قوم کی طرف فقالا تو اس نے کہا یا قوم عبد اللہ اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی مالکم من الہ غیر نہیں تمہارے لیے کوئی الہ اس کے سوا افلا تتخون کیا بھلا تم تقوی اختیار نہ کرو گے فقال الملأ تو کہا سرداروں نے اللہ کفروا من قومی ہی ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اس کی قوم میں سے ہاضا نہیں یہ اللہ مگر بشرن ایک انسان ہے مسلکم تمہاری طرح یریدو چاہتا ہے یتفضل کہ فضیلت حاصل کر لے علیکم تم پر ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ البتہ نازل کر دیتا ملائے کا فرشتے ماں سمعنا نہیں سنا ہم نے بہذا اس بات کو فی آبائے اپنے آبا و اجداد میں الاولین پہلے ان ہوا نہیں وہ اللہ مگر رجل ایک شخص ہے بہی اس کے ساتھ جنتن جنون ہے فتربسو تو انتظار کرو بہی اس کے ساتھ حتاہین ایک وقت تک قالا کہا ربی اے میرے رب انصرنی نے مدد فرما میری بما ساتھ اس کے جو وہ جھٹلاتے ہیں مجھ کو فأوحینا تو وہی کی ہم نے الیہی اس کی طرف انسنا کے بنا الفل کا کشتی بے نا ہماری نگاہوں کے سامنے وحینا اور ہماری وحی کے مطابق جا پھر جب آ جائے امرنا حکم ہمارا وفارت تنور اور ابل پڑے تنور فسلک تو داخل کر لے فیہا اس میں من کل ہر قسم کے زوجین جوڑے جوڑے دو و اہلکا اور اپنے گھر والوں کو اہل و عیال کو اللہ مگر من جو سبقہ پہلے ہو چکا اس پر القول بات فیصلہ فیصلہ بریکٹ میں لکھ کے بات قول کا لفظی معنی بات ہوتا ہے لیکن مراد ہے فیصلہ منہم ان میں سے ولا تخاطبنی اور نہ تم مخاطب کرنا مجھ کو نہ بات کرنا مجھ سے فل لدینہ ان لوگوں کے معاملے میں ظلم جنہوں نے ظلم کیا انہم بے شک وہ مغرقون غرق کیے جانے والے ہیں فَإِذَا پھر جب سوار ہو تم انت تم ومن و اور جو ساتھ تیرے ہے الفل کی اوپر کشتی کے فقل تو کہنا الحمد للہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے اللہ نجانا جس نے نجات دی ہم کو من القوم الظالمین ظالم قوم سے وقل اور کہنا ربی اے میرے رب انزلنی اتار مجھ کو منزلن اتارنے کی جگہ مبارکن بابرکت انتا اور تو خیر المنزلین بہترین اتارنے والا ہے ان نفیز آلے کا بے شک اس میں لآیاتن البتہ نشانیاں ہیں وہ ان کنا اور بے شک تھے ہم لمبتلین البتہ آزمانے والے تم انشأنا پھر اٹھایا ہم نے من بعدہم ان کے بعد قرنن آخرین دوسری قوموں کو ارسل نہ تو بھیجا ہم نے فیم ان میں رسولن ایک رسول منہم انہیں میں سے ان ابود اللہ کی عبادت کرو اللہ کی مالکم نہیں تمہارے لیے من الا کوئی الا غیر اس کے سوا افلا تتقون کیا پھر نہ تم ڈرو گے وقال الملا اور کہا سرداروں نے من قوم ہی اس کی قوم کے الذین جنہوں نے کفرو کفر کیا تھا وکدبو اور جھٹلایا بلقاء الاخرہ آخرت کی ملاقات کو وہ نہ ہم اور دولت دی ہم نے ان کو آسودگی دی ہم نے ان کو فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں ما ہاضا نہیں یہ اللہ مگر بشرم مثلکم ایک انسان ہے تم جیسا یا اکلو کھاتا ہے مما تکلون اس میں سے جو تم کھاتے ہو من ہو اس میں سے وہ یشرب اور پیتا ہے مما تشربون اس میں سے جو تم پیتے ہو ولا ان اتا تم اور اگر اطاعت کی تم نے بشرن ایک انسان کی مسلکم اپنے جیسے ان نکم یقیناً تم ادن تب لخاسرون البتہ نقصان اٹھانے والے ہوگے ایادو کیا دھمکی دیتا ہے تم کو ان کم کہ بے شک تم ادامت تم جب مر گئے تم وکن تم اور ہو جاؤ گے تم ترابن مٹی و ایزامن اور ہڈیاں انکم بے شک تم مخرجون نکالے جانے والے ہو ہائی ہاتھ ہائی ہاتھ بہت دور ہے بہت دور ہے لما واسطے اس کے جو تو آدون تم وعدہ کیے جا رہے ہو یا دھمکی دیے جا رہے ہو انہیا نہیں یہ اللہ مگر حیات تو دنیا ہماری دنیا کی زندگی نمو تو ہم مرتے ہیں ونحیا اور ہم زندہ ہوتے ہیں وما نحنو اور نہیں ہے ہم بمبعوثین اٹھائے جانے والے ان ہوا نہیں وہ اللہ مگر رجل ایک انسان افطرا اس نے گھڑ لیا اللہ ہی اللہ پر کزبن جھوٹ وما نحن لہو اور نہیں ہم اس کے لیے بمؤمنین ایمان لانے والے قالا کہا رب انصرنی اے میرے رب مدد کر میری بما بوجہ اس کے جو کذبونی انہوں نے جھٹلایا مجھ کو قالا کہا اما اس چیز سے قلیل تھوڑی دیر بعد لس بہن البتہ ضرور ہوں گے نادمین نادم فخدت ہو مس ہاتھو تو پکڑ لیا ان کو چنگھاڑ نے چیخ نے بلحق کے حق کے ساتھ فجا اللہ ہوں تو کر دیا ہم نے ان کو غسا ان کوڑا کرکٹ فبعدن تو ہلاکت ہے لل قوم ظالمین ظالم قوم کے لیے تم انشأنا پھر اٹھایا ہم نے بعدہم ان کے بعد قرونن امتوں کو آخرین کچھ دوسری ما تسبقو نہیں سبقت لے جا سکتی من امتن کوئی امت یا نہ آگے بڑھ سکی ما تسبق نہ آگے بڑھ سکی یا بڑھ سکتی ہے دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں من امتن کوئی امت اجلحا اپنے مقرر وقت سے وما یستخرون اور نہ وہ دیر کر سکتے ہیں یا نہ دیر کر سکے ثم ارسلنا پھر بھیجا ہم نے رسولنا اپنے رسولوں کو تترا پے در پے کلما جب کبھی جا آیا امتن کسی امت کے پاس رسولہا اس کا رسول کدبو ہو انہوں نے جھٹلا دیا اس کو بادہ بادن تو پیچھے لائے ہم ان میں سے باز کو باز کے وجالنا ہوں اور بنا دیا ہم نے ان کو احادیث باتیں افسانہ فبودن تو دوری ہے لکھوں من اس قوم کے لیے لا یؤمنون جو ایمان نہ لاتی ہو سما پھر ارسلنا بھیجا ہم نے موسا موسا علیہ السلام کو وہ اخاہ اور اس کے بھائی کو ہارون ہارون علیہ السلام کو بے آیات اپنی نشانیوں کے ساتھ و سلطان اور دلیل مبین کھلی یعنی کھلی دلیل کے ساتھ الا فرعون فرعون کی طرف و اہی اور اس کے سرداروں کی طرف فس تکبرو تو ان سب نے تکبر کیا بکانو اور تھے وہ قومن لوگ عالین متکبر فکالو تو کہنے لگے انو امینو کیا ہم ایمان لائیں لبشرعین مس لینا دو انسانوں کے لیے ہم جیسے اپنے جیسے وقومہما اور ان دونوں کی قوم لنا آبدون ہماری غلامی کرنے والے ہیں پکت زبو ہوما تو انہوں نے جھٹلایا ان کو فکانو من المحلقین تو تھے وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ولقد آتینا آتی ناموسل کتاب اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب لَأَلَّهُمْ یہ تاکہ وہ ہدایت پائیں وَجَعَلْنَا جال ابن مریم اور بنایا ہم نے ابن مریم کو وَأُمَّهُ اور اس کی ماں کو آیتن ایک نشانی و آوئینا ہوما اور پناہ دی ہم نے ان دونوں کو الا ربوتن طرف بلند جگہ کے ذات قرار رہنے والی قرار والی معین اور بہتے چشمے والی بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة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 فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون 119. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين